بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ کریم ربش علی ویسر علی عمری وحل من لسان قول چھبیس جون دو ہزار سولہ اس وقت مجھے رمضان کے بارے میں کچھ باتیں کہنا ہے دیکھیے اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں سورہ البقرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کا حکم آیا ہے حدیث کی کتاب میں کافی روایتیں آئی ہیں مشکات البصابی میں تقریباً ایک سو باون حدیثیں اکٹھا کی گئی آپ ان حدیثوں کو پڑھیں تو ایک بہت عجیب بات آپ کے سامنے آئے گی ایک طرف آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی جس میں روزے کا بہت زیادہ ریوارڈ بتایا گیا ہے اتنا زیادہ ریوارڈ جو کسی بھی دوسرے عمل پر نہیں ہے دوسری طرف انہیں حدیثوں میں آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی جس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا روزہ کچھ بھی نہیں ہوتا نتھنگ ہوتا ہے ایسے الفاظ آئے ہیں حدیث کتابوں میں کہ لہ سہب میں سامی اللہ جو لطش کچھ لوگوں کے لیے ان کا روزہ بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دو قسم کی حدیثیں کیوں ہے دیکھیے روزے کے دو صورتیں ہیں ایک ہے روزہ وتھ اسپرٹ اور ایک روزہ ود آؤٹ اسپرٹ روزے کے روح ہے ایک اسپرٹ ہے وہ اگر ہے تو روزہ اصلی روزہ ہوتا ہے اگر روزے میں اسپرٹ نہ ہو تو وہ پھر ایک فارم ہوگا اس کی کوئی ویلو اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی اس لیے دو قسم کی حدیثیں ہیں اب فارم کا جو جہاں تعلق ہے وہ تو آپ جانتے ہیں ہر سال آپ مسجدوں میں مدرسوں میں اور جلسوں میں فارم کی باتیں ہوتی ہے فارم فضائل بتائے جاتے ہیں وہ سب فارم کے اوپر مگر فارم کے اعتبار سے روزار کی اصل اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت ہے اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے تو اسپرٹ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ملم یدا اور زور بول عمل بھائی پلے سے اللہ حاجا یا یدا تاب ہو وہ شراب یعنی جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دے اب غور کیجیے کتنی سخت سختی سے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک روزہ رکھ کر بھوکا رہتا پیسہ رہتا لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا کہ جھوٹ کلچر کو نہیں چھوڑتا وہ تو اس کا روزہ اللہ کے ہلاتی کچھ بھی نہیں دنیا میں ایک ہے جھوٹ کلچر ایک ہے سچ کلچر ہر معاملے میں یعنی ایک فرد کی زندگی میں بھی اور پوری قوم کی زندگی میں بھی پوری قوم تو ایک ہے کہ زندگی چل رہی ہو سچ کلچر پر ایک چل رہی زندگی چل رہی ہو جھوٹ کلچر تو جھوٹ کلچر پر اگر آپ کی زندگی چل رہی ہے تو بظاہر آپ روزہ رکھیں بھوکے پیسے رہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں یہ روزے میں جو چھوڑا جاتا ہے کھانا پینا وہ ہے علامتی ترک علامتی ترک وہ اصل نہیں ہے یعنی کھانا اور پانی چھوڑ کر آدمی یہ عہد کرتا ہے یہ ڈسائڈ کرتا ہے کہ میں اسی طرح ہر اس چیز کو چھوڑوں گا جو اللہ کو پسند نہیں تب کا روزہ روزہ ہے تو آپ دیکھیے دنیا میں عام طور پر جھوٹ کلچر چل رہا ہے اخبار میں ریڈیو میں ٹیلی ویژن میں میں تو جہاں دیکھتا ہوں ہر جگہ مجھے جھوٹی جھوٹ دکھائی دیتا ہے دل میں کچھ زبان پر کچھ حقیقت میں کچھ الفاظ میں کچھ مثلا ایک حکومت ایک بہت بڑا پلان بنائے گی اس میں اربوں خربوں روپئے خرچ کرے گی تو کہانی کے لیے تو وہ پلان ہوگا اکانومک پلان حقیقت حقت میں وہ ہوگا پسند اٹھنے کے لیے یہی فرد کی زندگی میں آدمی کے آپ سے ایک وعدہ کرے گا بہت اچھی سی بات بولے گا کیونکہ باتوں کیا ہوگا کہ وعدہ پورا نہیں کرے گا وہ تو دیکھیے روزہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی جھوٹ کلچر کو چھوڑے اور سچ کلچر کو پکڑے قرآن میں ہے کہ آخرت میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیٹ آف ٹروتھ پر وہاں پر جگہ پائیں گے پھر مقد ستکن ہند ملک کے مقرد تو یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جھوٹ کلچر کو چھوڑا اور روزے کے شکل میں اس کا باقاعدہ کہ میں جھوٹ کرتے ہوئے چھوڑوں گا روزہ حقت میں اس بات کا راز ہے کہ میں جھوٹ کرتے ہوئے چھوڑوں گا تو جنہوں نے اس معنی میں روزہ رکھا وہ اللہ کے ہاں، آخرت میں مت قادشت یعنی سیٹ آف ٹروتھ پر جگہ پائیں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ روزے کا اثر ماس لیول پر ہر جگہ پایا جاتا ہے لیکن انڈیویجل لیول پر بہتر پایا جاتا ہے ماس لیول پر جس کا نتیجہ میں نہیں تھا دعوی ہے کہ روزہ بلا شبہ انڈیویجل لیول پر اپنا نتیجہ دکھاتا ہے مثلا جب میں آدھوڑ میں تھا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوتی تھی وہ ایک بڑے کسان تھے ان کے پاس وراثت میں کافی بڑی ایک پراپرٹی ملی تو وہ پراپرٹی ان کے باپ نے کس طریقے سے حاصل کی تھی تو پیپر کے لحاظ سے تو ان کا معاملہ پکا تھا پیپر میں پورا اس کا ریکارڈ موجود تھا کہ یہ پراپرٹی انہیں کی ہے لیکن انہیں معلوم ہوا کہ ان کے باپ نے اس پراپرٹی کو غلط طریقے سے حاصل کیا تھا تو قانونی اعتبار سے تو انہوں نے پکا کر لیا تھا معاملہ لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ پراپرٹی ان کی نہیں تھی تو وہ صاحب جو تھے ان کا جب معلوم ہوئی تو ملی ہی پراپرٹی کو انہوں نے واپس کر دیا ان لوگوں کو جن یعنی جو اصلی حقدار تھے اس کے یہ ہے سچ کلچر پر جینا یہ ہے سچ کلچر پر جینا تو یہ ایسے لوگ بلا شبہ ہیں مجھے یاد آئے کہ انیس سو ستر میں نائنٹین سیونٹی میں کتاب چھپی تھی فیوچر شاک بہت مشہور ہوئی تھی ٹافلر کی کتاب تھی وہ جو امریکن رائٹر ابھی بھی زندہ ہے وہ بہت مشہور ہوئی تو اس کا فیوچر شاک ایک پرڈکشن تھا اس میں اسے دکھایا تھا کہ دنیا اب پہنچی ہے انڈسٹریل ایج میں اور فیوچر میں پہنچے گی وہ سپر انڈسٹریل ایج یہ دنیا جا رہی ہے انڈسٹریل ایج سے سپر انڈسٹریل ایج کی طرف لیکن کیا ہوا انیس سو ستر میں انہوں نے یہ تھی کی تھی لیکن یہ ہوئی پوری نہیں ہوئی اب لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا خود انڈسٹریل ایج پر کیوں انڈسٹریل ایج سے دنیا میں اکولوجیکل بیلنس ٹوٹ گیا ایئر پریشر بہت بڑھ گیا بڑے بڑے پرابلم پیدا ہو گئے بڑے بڑے پرابلم جن کی خبریں آپ روزہ اخباروں پڑتے ہیں تو اب لوگوں کو اندر سیکنڈ تھاٹ آ گیا کہ یہ انڈسٹریل ایج جو ہے یہ تو پرابلم ایج بن گیا کیا کریں اس کو تو اس کا فیوچر یعنی شاخ صحیح نہیں نکلا لیکن میں سمجھتا ہوں روزہ انور شاخ ہے روزہ انور شاخ ہے یعنی سالانہ شاخ تو اگر سے روزے میں ماس لیول پر تو ریزلٹ نہیں دکھائی دیتا مگر انڈیویجل لیول پر دکھائی دیتا ہے ہر سال جس کے میں نے مثال دی آپ کو وہ انڈیویجل مثال تھی تو اسلام میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا ماس لیول پہ اس کا رزلٹ کا دعویٰ کیا جائے لیکن انڈیویجل لیول پر ضرور اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو روزے کا مقصد یہی ہے روزہ کی حد تک چھوڑنا ہے عربی میں لفظ ہے سوم ایبسٹیننس سوم کا مطلب ہے ایبسٹیننس یعنی رکنا رکنا کچھ چیزوں سے رکنا وہ چیزیں رکنے کے قابل ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کے قابل ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رکنے کے قابل ہوتی ہیں مطلب سچ بولنا بولنے کے قابل ہے کیونکہ جھوٹ بولنا رکنے کے قابل ہے ایمانداری کرنا کرنے کے قابل ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ نہ کرنے کے قابل ہے تو پوری زندگی اس طرح ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کرو اور مت کرو تو اس قانون کو اختیار کرنا یہ سکھاتا ہے روزہ روزہ یہ سکھاتا ہے کہ کہ زندگی کے معاملے میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ کرو اور وہ نہ کرو اس پر عمل کرو نہ کرو کو ترک کرو اور کرو پر عمل کرو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ روزہ کا مقصد ہے آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کرنا ٹریگر کرنا اور انسان جتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ اس وقت کر پاتا ہے جب کہ اس کا مائنڈ کس وجہ سے ٹرگر ہو جائے جن کو میں نے کہا روزہ اینول شاک ہے اس لیے کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو تو جب آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے تو بگ بگ بھی آپ کو جو ڈسکوریز ہوتی ہے بہت بڑے بڑے آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں آپ کے مائنڈ میں مثلا دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک برٹش پیٹ تھا اس کا نام تھا واٹر ڈیلامیر تو اس کا قصہ ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا کھانے کی میز پر تو اس کے سامنے بہت سے کھانے تھے طرح طرح کی ڈشز تھیں کوئی میٹھی کوئی نمکین کچھ ویجیٹیرین کچھ نان ویجیٹیرین تو ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ اس کا مائنڈ ٹریگر ہو گیا اس کے مائنڈ میں ایک بات آئی دیکھو یہ جو کھانا ہے دیکھنے میں تو یہ کوئی ویجیٹیرین آئٹم ہے کوئی نان ویجیٹیرین آئٹم ہے کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے لیکن کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے جب میں کھاتا ہوں تو میرے اندر داخل ہونے کے بعد میں وہ بن جاتا ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے میں میں تو یہ اس کے مائنڈ میں آیا تو اس نے ایک لائن لکھی تھی اس پر اس لائن لکھی تھی کہ it is an art as it can be it is an art as it can be whatever mystery it's turns into mystery یعنی یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ یہ جو کھانا ہے جب ایک انسان کھاتا تو وہ اندر داخل ہو کے بعد وہ انسان بن جاتا ہے مسٹریس میں ایک فرضی نام ہے whatever mystery it's mystery تو کیسا عجیب ہے یہ فطرت کا نظام کہ ہم نے کھایا دال روٹی چاول سبزی دانا غلہ ہم سے باہر تو وہ یہ چیزیں ہیں لیکن داخل ہوا تو کیسا عجیب میکنزم ہے کیسا عجیب سسٹم ہے جو اس کو کنورٹ کر دیتا ہے انسان میں تو اس نے یہ شیئر کہا it is a very things as as it can be whatever mystery turns mystery تو میں نے اس کو پڑھا تو میرا مائنڈ ٹریئر ہوا ایک اور لائن پر پھر میں نے سوچا کہ اس نے یہ دیکھا کہ میز پر جو کھان رکھا ہوا ہے وہ کھانے کے بعد کیا بن جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میز پر بن رکھے سے پہلے وہ کیا تھا تو اور زیادہ بڑی بڑی بات تھا میں میز پر جانے پہلے وہ گیس تھا پانی تھا مٹی تھا کچھ کیمیکلس تھے یہ سب تھا پھر وہ کنورٹ ہو کر کے بنا یعنی فوڈ آئٹم وہ فوڈ آئٹم بھی کنورژن ہے پھر اس کو میں نے کھایا تو پھر وہ کنورٹ ہو کر میں بن جائے بن گیا مثلا دیکھیے پانی آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ افطار کے وقت پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے آپ سوچیے پانی کیا چیز ہے اللہ تعالی نے بہت زیادہ بارش برسائی ہماری زمین کے اوپر ہزاروں لاکھوں سال تک تو پھر یہ زمین گرین پلانٹ بن گئی ہریالی ہوگی اس کے اوپر اور پانی ندیوں نالوں پھیل گیا لیکن ایک کیسے ہوا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں جو پانی ہوتا ہے وہ کھاری ہوتا ہے سمندر میں جو پانی ہوتا ہے وہ کھاری ہوتا ہے یعنی تقریباً تھری پرسینٹ یا اس سے کچھ زیادہ اس میں نمک ہوتا ہے تو ڈائریکٹ سمندر کا پانی آپ نہ پی سکتے نہ اس سے کھانا پکا سکتے اور نہ وہ اریگیشن کام آ سکتا وہ نمک ہوتا ہے as a preservative as a preservative تو پرزرویشن کے لیے خدا نے اس میں نمک ڈالا لیکن ہمیں ابھی بھی ضرورت تھی کہ اس کو ہم استعمال کے قابل بنائیں کہ نمک کو الگ کریں اور پانی کو الگ کریں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے سورج بہت ہی زیادہ گرم ستارہ ہے وہ اوپر سے گرمی پھینکتا ہے بہت زیادہ گرمی اور پھر سمندروں کا پانی یعنی کھولتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب پانی زیادہ کھولے زیادہ گرم کیا جائے تو اس کا اس کے مالک ٹوٹنے لگتے ہیں تو وہ گیس بن جاتا ہے اسٹیم بن جاتا ہے اس کے بعد پانی اٹھتا ہے تو پانی میں جو کنٹینٹ ہے سالٹ کا وہ اس کا ویٹ زیادہ ہے اور پانی میں جو کنٹنٹ ہے گیسز کا اس کا وزن کم ہے تو کم والا جو ہے اوپر اٹھتا ہے اوپر اٹھتا ہے اوپر اٹھتا ہے یہاں تک اوپر جا کے بادل بن جاتا ہے اور جو ہیوی ہے ساتھ وہ نیچے نیچے لے جاتا ہے اب کتنا بڑا یہ نظام ہے پھر اوپر سے ذرات مل کے پانی پھر دوبارہ بھاری ہوتا ہے پہ برستا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں ڈی سیلینیشن ڈی سیلینیشن کا ایک بہت بڑا پروسیس ہے جس سے ہمیں پانی دوبارہ نمکین پانی دوبارہ صاف ہو کر کے ہمیں میٹھا پانی ملتا ملتا ہے اسی کی طرح اشارہ ہے قرآن کی کے زلزلہ ہم نے ہے مام مبارک اسی کا اشارہ ہے کہ ہم نے اتارا آسمان سے مبارک پانی مبارک پانی کیا ہے ڈی سارٹڈ پانی نمک سے اس کو پاک کر کے پیور پانی اب جیسا آپ سوچیں تو آپ مائنڈ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اب رسول اللہ نے جب افطار کیا اور پانی پیا تو پانی پینے کے بعد آپ کو زبان سے نکلا ذہبت زما و پلتی لڑو وہ سبت الزر ان شاء اللہ تعالی اس جملے میں اس سارا ایزان موجود تھا اشارہ تو آپ غور کیجیے روزے میں مختلف لیول ہیں ایک لیول یہ ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا ایک لیول یہ اور دوسرا لیول ہے کہ آپ نے سوچا کہ کھانا مسٹی کیسے بن گیا پھر تیسرا لیول ہے کہ آپ نے سوچا کہ یہ سارا اتنا بڑا نیچر میں نظام کیسے چلا اس طرح سوچتے سوچتے ہزاروں ہزاروں باتیں آپ چلی تو روزہ ایک فیوچر شاک کا میں استعمال کروں تو یہ اینول شاک ہے اینول شاک تاکہ آپ آئے آپ مائنڈ میں آپ سوچیں اور جو گیور ہے اصلی گیور اس کا اعتراف کریں اس کو اکنالج کریں ظاہر ہے کہ یہ جو ہم لیتے ہیں پانی یا کھانا جو بھی چیزیں تو اس کا کوئی گیور ہے ہم نے تو کوئی بنا نہیں ہم تو پانی کا ایک بوتھ بھی نہیں بنا سکتے ایک چاول کو دانا نہیں بنا سکتے تو گیور تو کوئی اور ہے تو گیور کو سوچنا تو ہر سال یعنی کھاتے تو ہم پیتے ہیں سال بھر لیکن سال کے ایک مہینہ آپ کا ایک مہینہ ہوتا ہے اینور شاک کا مہینہ سال کا ایک مہینہ ہے اینور شاک کا مہینہ آپ کے اندر شاک پیدا کر کے ایک دھماکہ پیدا کر کے جسے نیوٹن کے سر پر سیب گرا سیب نے اس سر کو ہٹ کیا ایسے ہر سال ایک مہینے کے لیے آپ کو اینور شاک کا معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ سوچیں کیسے ہے کیسے ہے میں نے تو بنایا نہیں پھر آپ کے اندر شکر آئے گا سچا الحمد آئے گا سچا اکنالجمنٹ آئے گا اور پھر آپ کا مائنڈ آپ کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ بہت بڑھ جائے گا یہ سب یہ سب جو پروسیس ہے یہ پروسیس کوئی سادہ پروسیس نہیں یہ پروسیس آپ کے اندر انٹلیکچل ڈیولپمنٹ جاتا ہے اسپرچل ڈیولپمنٹ آتا ہے آپ کے اندر کریٹیوٹی رہتا ہے آپ غور کیجیے کہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہیومن سے سپر ہیومن بنا دیتا ہے یہ جو یہ جو آئنور شاک ہے یہ آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کو مین سے سپر مین بنا دیتا تیسری حدیث میں ہے کہ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ ان کو صرف بک پاس دیتا ہے اور کچھ نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ اتنا بڑا بن جاتا اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے حدیث میں دیکھیے ایک حدیث ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اس کا ریوارڈ ملتا ہے دس گنا سے سو گڑا تھا نا آجی گئی لیکن روزہ میرے لیے اور میں اس کو بدل دوں گا اب غور کسی کے الفاظ اللہ تعالی کے الفاظ ہے انسان کے الفاظ نہیں یہ حدیث خود سی ہے تو رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہو زمین آسمان کا مالک جب یہ کہہ رہا ہو کہ روزے کا عمل میرے لیے اور میں ہی اس کو بدلا دوں گا تو اس کا کوئی حد ہے کوئی حد ہی اس کی نہیں لیکن یہ کون سا روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا وہ وہی ہے جس کے لیے روزہ انور شاک بن جائے الوند ٹافلر کی کتاب فیوچر شاک نہیں بن سکی لیکن مومن کی زندگی میں ہر ہر سال انور شاک بن سکتا ہے اور پھر اتنا بڑا انعام اتنا بڑا انعام اتنا بڑا انعام جو زمین آسمان نہ سنبھالے میں جب ریڈیو کھولتا ہوں تو آپ جانتے ہیں ریڈیو پر گانے آتے رہتے ہیں مجھے گانے کا شوق نہیں لیکن اب کھولتا ہوں تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو ایک روز ایک روز گانا آ رہا تھا روپ ترا ایسا ترپن میں نہ سمائے روپ ترا ایسا درپن میں نہ سمائے تو میں نے کہا یہ شاید جس بیوٹی کی تعریف کر رہا ہے وہ تو چھوٹی بیوٹی ہے وہ فرضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جو ریوارڈ مقرر کیا ہے اپنے خاص عمل کے لیے تو واقعی وہ زمین و آسمان نہ سمائے اسے جو کہا تھا کہ روپ تیرا ایسا درپن نہ سمائے تو شاعری تھی شاعری تھی کیونکہ یہ جو حدیث خودسی ہے یہ خود بتاتی ہے کہ ایسا بھی عمل ہوتا ہے جو زمین آسمان نہ سمائے زمین آسمان کہتے کہ خدا ہم کہاں اس کو کہاں اس کو لے جائیں ہمارے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں تو خدا کہے گا ٹھیک ہے ہم ایک اور زمین آسمان بناتے ہیں اگر کوئی بندہ سچ مچ اس قسم کا عمل کرے جو اس کے لیے یعنی شاک بن جائے تو خدا کہے گا اے فرشتو اس کو وہ ریوارڈ دو جو کسی کو تو نہیں دیا گیا تو جو اس کو ایسے ریوارڈ کا فیصلہ کیا جائے گا تو زمین زمین آسمان کہیں گے کہ خدا اس ریوارڈ کو ہم تو حل جائے ہماری کیپیسٹی اتنی ضرور نہیں ہے تو خدا فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے ایک اور دنیا کریٹ کرو جیسے یو پی کے ایک منسٹر تھے تو اپنے سیکرٹری سے کہا کہ فلاں کام کرنا ہے ایک کام کرنے کے لیے اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا تو سیکرٹری نے کہا کہ سر اصل کی کوئی لا نہیں ہے اصل تو کوئی قانون نہیں ہے مسٹر نے چلا کر کہا کون نہیں تو کون بناؤ یہ کام کرنا ہے قانون نہیں ہے تو قانون بناؤ تو میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ تعالی کسی کو اتنا ریوارڈ دے اتنا ریوارڈ دے جو زمین واسو نہ سنبھالے تو جب آسمان کہیں گے شاید خدا ہم کہا اس کو اتنی کے کیپیسٹی ہماری نہیں ہے تو خدا کہے گا کہ میری طاقت کی کوئی حد نہیں ہے میری جو طاقت ہے کریشن کی وہ انلمیٹڈ ہے تو ایک اور دنیا کریٹ کرو تو یاد رکھیے ایک ہے وہ عمل جو فارم کے معنی ہو ایک ہے وہ عمل جو فارم کے معنی میں ہو اس عمل کی کوئی قیمت نہیں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں وہ ایسا ہی جیسے پھل کا چھلکا آپ جانتے ہیں کہ آدمی نانگی یا کیئر لیتا ہے تو چھلکا نکال کے پھینک دیتا ہے اندر کا حصہ کھا لیتا ہے تو چھلکے کی کوئی قیمت نہیں تو جو عمل صرف فارم کے لیے ہو اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک اسی لیے حدیث الفاظ ہے کہ جس نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا یعنی روزہ کو اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں رکھا تو اللہ کی اس کی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے رہا ہے پیسہ رہے رہے اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں تو دیکھیے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے تدبر کی قرآن اتارا گیا ہے لے دبر وہ آیا تھی لوگ سوچیں تو قرآن خدا مند عالم کی کتاب ہے جب وہ خدا عالم کی کتاب ہے تو اس کے اندر خدا خدا وند عالم کی شان بھی ضرور رہے گی جب قرآن خدا علم کا کلام ہے تو اس کے کلام میں کاناتی استطح ہوں گی اس کے کلام میں اعلیٰ ترین امکانات ہوں گے جب خدا کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کے کلام کی میننگ کی کوئی حد نہیں تو یہ جو سوچنا ہے یہ سوچنا بھی عبادت ہے جس میں اس واٹر ڈیلا میل نے سوچا ڈائریکٹ میز کھانے کی میز پر اور کہا کہ it is a very are thing as are as can be whatever mystery is misty یہ سوچنا جو ہے انسان کے پاس یاد رکھیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سوچنا ہے جو مائنڈ سے ہوتا ہے سوچنا ہی سب سے بڑی چیز ہے سوچنے سے سائنس پیدا ہوتی ہے سے سیولازیشن وجود میں آتی اور سوچنے ہی سے وہ اعلی عمل وجود میں آتا ہے اتنا ریوارڈ اس میں دیا جاتا ہے جس کو حد نہیں کوئی لمٹ نہیں اس کی پہلے پچھلی امتوں میں ایک شوم سکوت بھی ہوتا تھا شوم سکوت یعنی چپ کا روزہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے یعنی مانن تو آج بھی ہے لیکن شکلن آج نہیں ہے لیکن احتکاف کیا چیز ہے احتکاف سکوت کے لیے احتکاف کیا ہے وہ ہے اعتکاف سکوت یعنی آپ چند دنوں کے لیے اپنے کو الگ کر لیتے ہیں سیکولرزم چلے جاتے ہیں تاکہ آپ سوچیں سوچیں سوچیں تدبر کریں تدبر کریں تدبر کریں آپ کو مان جو ٹریگر ہوا ہے آئرور شاپ کے ذریعے اس کو زیادہ زیادہ استعمال کریں تو احتکاب جو ہے آپ کہتے ہیں احتکاب سمت ہے اعتکاف ہے شکوت احتکاب ہی نہیں کہ احتکاب یعنی خوش طور پہ کھانے لاتے ہیں سوچے کہ اس کا سواب ایک صاحب تھے اس کو لے آتے ہر سال ایک دو دو تین سال لے گئے وہ تو وہ ایک جگہ جاتے تھے ایک شہر میں یہ دلی میں رہتے تھے وہ لیکن رمضان میں وہ لے آتے تھے جاتے تھے ایک اور شہر میں وہاں کسی بزرگ کا وہ درگاہ تھی تو وہاں وہ احتکاب کرتے تھے اور مشکل بھی لے آتے تھے تو ہم وہ دونوں اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو وہاں کیا ہوتا تھا زبردست احتمام کھانے پینے کا بہت زبردست احتمام ہوتا تھا کھانے پینے کا تو میں شاید دو سال گیا اس بارے جانا چھوڑ دیا بھائی وہ ان کا احتکاب تھا اس معنی میں کہ کسی جگہ جا کر کے ایک اچھی جگہ وہ بہت پرفلا جگہ تھی وہاں پر باغ تھا اور کھلا ہوا تھا بہت اچھی پرفزا جگہ تھی تو وہاں پر احتکاب کرنا اور خوب کھانا پینا تو پھر ایک دو سال میں گیا گاؤں بعد چھوڑ دیا احتکاب کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اعتکاف جو ہے جو قدیم امتوں میں جو سوم سکوت ہوتا تھا اسی سوم سکوت کا یہ ایکسٹینشن ہے یعنی انسٹیکلوجن میں جا کر کے سوچنا علیحدگی میں جا کر کے تدبر کرنا علاحدگی میں جا کر قرآن کا مطالعہ کرنا اینبل یعنی شاک سے جو آپ کو مائنڈ ٹریگر ہوا ہے اس کو وہاں پہ استعمال کرنا پھر کیا ہوگا آپ کو مائنڈ بہت بڑی حقیقت دریافت کرے گا آپ کو اللہ کی نئی نئی قربتیں ملیں گی آپ کو اللہ کی معرفت کے نئے تجربات ہوں گے وہ احتکاف آپ کے لیے لذیذ کھانے کا احتکاب نہیں رہے گا وہ احتکاف آپ کے لیے غار ہرا بن جائے گا رسول اللہ جا رہے تھے حرام میں تو کھانے پینے کا نہیں اس زمانے میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا تو حرام میں جاتے تھے تدبر کے لیے سوچنے کے لیے بڑے بڑی معرفت کو دریافت کرنے کے لیے چاچے وہاں پر اکیلے میں ہوتے تھے وہ رسول تو بڑی بڑی باتیں وہاں آپ کی سمجھ میں آتی تھی اس طرح سے آپ ایک پریپیئرڈ مائنڈ بن گئے مائنڈ اور پھر بڑی بڑی باتیں سمجھنے کے قابل ہو گئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں رسول لال حیران میں تھے ڈبو سے پہلے ڈبو سے پہلے تو جبری لائے اور جبریل آ کر کہا انہوں نے رسول اللہ سے یا محمد اقرا اے محمد پڑھو جبریل نے رسول سے فرمایا کہ یا محمد اقرا اے محمد پڑھو آپ نے فرمایا کہ مانا بکاری مجھے تو پڑھنا آتا نہیں پھر دوبارہ انہوں نے کہا یا محمد اقرا پھر آپ نے کہا کہ مارا بکاری پھر کسی بار انہوں نے کہا یا محمد کر انہوں نے کہا کہ مانا بخاری تو پھر انہوں نے امبریس کیا جبریل رسول جبریل کا جب امبریس کیا تو وہ پھر وہ پڑھنے لگے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا نہیں آتا تب بھی پڑھو یعنی نبوت کی آواز میں جبریل کے ذریعے اللہ نے پیغام دیا آپ کو کہ پڑھنا نہیں آتا تب بھی پڑھو کرنا نہیں آتا تب بھی کرو ناممکن کو ممکن بناؤ امپاسبل کو پاسبل بناؤ you have to make impossible possible اور واقعی ایسی ہوا آپ جانتے ہیں کہ کتاب چھپی ہے دا ہنڈریڈ ہنڈریڈ اس میں اس کے مصنف جو مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ کو اس نے جائزہ لیے پوری ہسٹری میں جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے پوری ہسٹری میں پوری ہیومن ہسٹری میں سب کا جائزہ لیا آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ Muhammad was the most successful man history Muhammad was the supreme supremely successful body in the whole human history یہ تو تھا اب اس دن بتایا گیا تھا کہ تمہارا مشن کیا ہے امپاسبل کو پاسبل بنانا لیکن یہ کیسے ہوا یہ روزہ رکھ کر ہوا روزہ کس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کھانا پینا چھوڑے کے بارے میں نہیں ہے رج فاجر کے بارے میں رج کو چھوڑ دو یعنی نیگیٹو تھنکنگ کو چھوڑ دو مکمل معنی میں پازیٹو تھنکر بن جاؤ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مکہ میں اس دوارے میں مشکل لوگوں کا قبضہ تھا انہوں نے مکہ میں سینکڑوں کی تعداد بت رکھ دی تھی سینکڑوں کی تعداد یعنی کعبہ پریکٹیکلی بتانا بن گیا تھا لیکن کیسا عجیب تھا رسول اللہ کو جو جبریل نے دیا تھا مائنڈ کہ آپ تیرہ سال تک مکے میں رہے کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا کسی بت کو کبھی آپ پروٹیسٹ نہیں کیا ہمارا تو آپ جانتے ہیں اجدا کی مسجد جو تھی بازو مسجد وہاں تین بت بت کی بھی تصویریں تین بدھ کی گئی تھی بابری مسجد کے اندر اس پہ اتنا ہنگام اتنا ہنگام چاہے کہ ٹوٹ گئی جو ہنگامہ ہوا تھا وہ تین کی تین تصویریں تھیں بابری مسجد کیا کہتے کعبہ کے مقابلے میں یعنی کعبہ کے مقابلے میں بابری مسجد کوئی حقت نہیں ہی آپ کیجئے کہ آپ مکہ میں ہیں ڈیلی وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مقدس کا بت رکھے ہوئے ہیں آپ دل میں برا نہیں مانتے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے کوئی ہنگامہ نہیں کرتے اور خاموش پلاننگ کرتے اور نتیجہ جو نکلا آپ دیکھ رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ سنتے رسول کو ری ڈسکور کریں روزہ کی حقیقت کو ری ڈسکور کرے اللہ تعالی کو ری ڈسکور کرے پھر آپ پر اللہ کی وہ رحمتیں اتریں گی جو اللہ کی طرف سے نیک بندوں کے لیے مقدر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اللہ ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں قرآن پر عمل کریں ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم قرآن کو ساری قوموں تک ان کی قابل فہم زبان میں ان کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پہنچائیں یا اللہ ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے ربنا تقبل منا من کانت سنی اور علیم وہ تو بولانا تو وہ بروہین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اقبال ہی و صابی اجمعین برحمۃ اللہ رحم الرحمین